بلکہ ایسی چیز کی تقزیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے اور ہنوز ان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا جو لوگ ان سے پہلے ہوئے اسی طرح انہوں نے بھی چٹلایا تھا سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا